کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی کتاب کے صفوں پر پڑھ رہی تھی جو اس نے اپنے سامنے پھیلا رکھی تھی وہ الفاظ پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے بھی ان کو نہیں پڑھ رہی تھی ذہن کہیں اور تھا دل میں عجب اداسی چھائی تھی جب تک بہارے نے نہیں آنا تھا وہ یوں ہی افسردہ رہتی یہ وہ وجہ تھی جس سے وہ خود کو بہلا لیتی کہ ہاں یہ اداسی صرف بہارے کی وجہ سے ہے مگر وہ جانتی تھی کہ جب وہ آ جائے گی تو بھی یہ افسردگی رہے گی بس تب وجہ ختم ہو جائے گی بہانہ ختم ہو جائے گا کھڑکی کی جالی سے ہوا کا تیز جھونکا آیا تو کتاب کے صفحے اس کے ہاتھ میں پھڑ پھڑا کر رہ گئے اس کے زندگی کا ایک باپ بھی کتاب کے اس صفحے کی مانند تھا جسے کسی نے بے دردی سے پھاڑ دیا ہو یوں کہ کوئی نشان جلد سے لگا کاغذ کا کوئی بھی باقی ٹکڑا نہ رہا ہو عائشہ گل نے کتاب بند کر کے تپائی پہ ڈال دی اس کا دل کسی شے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا زندگی کا وہ باب عبد الرحمن پاشا ایک اجنبی جو ان کی زندگیوں میں آیا اور پھر ان کی پوری زندگی بن گیا وہ کتنا اچھا کتنا سلجھا ہوا ویل مینرڈ اور نفاست پسند آدمی تھا اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی وہ اس کے ساتھ بھی بہت اچھا تھا اس کی رائے کو اہمیت دیتا تھا اس کی سمجھداری اور ذہانت کی قدر کرتا تھا جب عثمان بے نے اپنے بیٹے کا رشتہ پاکستان میں طے کر دیا اور سفیر ان سے ناراض ہو گیا تھا تب عبد الرحمن کے کہنے پر ہی اس نے سفیر سے بار بار اس موضوع پہ بات کی تھی عبد الرحمن کو جب بھی کوئی خاص کام ہوتا وہ اس کے پاس آیا کرتا تھا جیسے اس رات وہ حیا کو لے کر آیا تھا جب اس کے بالوں پہ ویکس گری تھی اس رات تو وہ اسے عبد الرحمن لگا ہی نہیں تھا اتنا رف ہو لیا بے چین مسترب بکھرا بکھرا سا مگر جب اس رات کی صبح ہوئی تو وہ وہی پرانے والا عبد الرحمن بن گیا بلکہ وہ بن گیا جو وہ اس تھپڑ کے بعد بنا تھا اچھی لڑکیاں جلد بازی نہیں کرتی مگر اس سے ہو گئی تھی وہ تھپڑ اس کے اور عبد الرحمن کے درمیان ایک ایسی سرد دیوار بن گیا جسے وہ کبھی پاٹ نہ سکی اس نے عائشہ کو اس تھپڑ کے لیے کبھی معاف نہیں کیا اور اب تو وہ ان سے دور جا چکا تھا بہارے آنے اور وہ خود وہ سب اس کو بھلا دیں گے کیا پاشا بے تو اپنے کاموں میں مصروف سطح سا آدمی تھا مگر آنے اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کمرے کے دوسرے کونے پہ آنے بیٹھی سویٹر بن رہی تھی پچھلے اور اس سے پچھلے دونوں سرما میں انہوں نے عبد الرحمن کے لیے سویٹر بنے تھے اس دفعہ بھی وہ اپنی روٹین دہرا رہی تھیں وہ دیکھتی تھیں کہ کس طرح آنے فون کی بیل دروازے کی دستک اور ہر آہٹ پہ چونکتی پھر عبد الرحمن کی خیر خبر نہ پا کر مایوسی سے اپنا کام کرنے لگتی کیا وہ سب ایک نارمل زندگی گزار پائیں گے شاید ہاں یا شاید نہیں مگر ابھی اسے کیا کرنا ہے اس نے بلاؤز کی جیب سے وہ طے کیا ہوا کاغذ نکالا اسے کھولا یہ ترکی کی امانت تھا کیا اسے یہ امانت لوٹا دینی چاہیے اس نے گردن پھیر کر کیلنڈر کو دیکھا آج ہفتہ تھا اور یہ معلومات پرسوں یعنی پیر اور منگل کی درمیانی شب کے بارے میں تھی اب صحیح وقت آن پہنچا تھا وہ ایک فیصلے پہ پہنچ کر اٹھی اور اپنا پرس اٹھا لیا قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے گھر سے بہت دور ایک پیر فون پہ کھڑی کارڈ ڈال کر ایک نمبر ملا رہی تھی دیکھ لو عبد الرحمن عائشہ گل کیا کر سکتی ہے ریسیور کان سے لگائے اس نے وہ طے کیا ہوا کاغذ سامنے کھول کر رکھ لیا ساتھ ہی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی ان کو اس کی کال ٹریس کرنے میں نوے سیکنڈز لگنے تھے وہ اسیویں سیکنڈز کال کاٹ گی کال ملنے کے دسویں سیکنڈز میں اس کا رابطہ موجودہ کمانڈر سے ہو گیا میرے پاس آپ کے لیے ایک ٹپ ہے آپ کون اور کہاں سے بول رہی ہیں بھاری آواز والے مرد نے کال لمبی کرنے کی کوشش کی تھی جھوٹ بولنا نہیں چاہتی اور ظاہر ہے سچ بتاؤں گی نہیں میرا وقت ضائع مت کریں وہ ٹپ یعنی مخبری سنیں جو میرے پاس ہے وہ تیزی سے بولی پچیس سیکنڈز دل تھا کہ اندر زور سے دھڑک رہا تھا جی جی کہیے دوسری جانب کال ریکارڈ کی جانے لگی تھی ریڈ الرٹ منگل اور پیر کے درمیانی شب دو بجے کے قریب کیلس سے تین کلو میٹر دور ترکی اور شام کی سرحد کو کوئی کراس کرے گا اس کے بہت سے نام ہیں مگر میں آپ کو وہ نام بتاؤں گی جو آپ جانتے ہیں چالیس سیکنڈز کون سی چوکی کے قریب سے وہ نوٹ کر رہے تھے عائشہ جلدی جلدی وہ تمام چیزیں دہرانے لگی جو اس نے کاغذ پہ لکھ رکھی تھی چھوٹی چھوٹی باتیں جو اہم تھیں اطلاع دینے کا شکریہ کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ اپنا پروگرام نہیں بدلے گا اسی سیکنڈز نہیں مرحبا اس نے کھٹ سے ریسیور رکھا اور پھر دل پہ ہاتھ رکھ کر چند گہری سانسیں اندر اتاری اللہ اللہ اس نے کر ہی دیا یہ تو ذرا بھی مشکل نہ تھا اب وہ آہستہ آہستہ سانس لیتی اپنے پھولے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی دل تھا کہ بری طرح دھڑک رہا تھا عبد الرحمن دیکھو عائشہ گل کیا کچھ کر سکتی ہے وہ پلٹی اور سر جھکائے تیز تیز چلتی کیب اسٹینڈ کی جانب بڑھ گئی اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا تاکہ آنے کو شک نہ پڑے چھت سے کھلی گرے اسپورٹس کار کشادہ ہائی وے پہ دوڑتی جا رہی تھی وہ کوہنی دائیں طرف کھلی کھڑکی پہ ٹکائے بند مٹھی سے گال کو سہارا دیے آنکھیں موندے کچی پکی نیند میں تھی گرم ہوا سے سیاہ اسکاف پھڑ پھڑا رہا تھا دفتن کار کو ذرا سا جھٹکا لگا تو اس کا چہرہ آگے کو لڑکا مگر اگلے ہی پل وہ آنکھیں کھول کر سنبھل کر پیچھے ہوئی سامنے لمبی ہائی وے کے افق پر سورج طلوع ہو رہا تھا ہوا میں گرمی کی شدت بڑھ گئی تھی سڑک کے دونوں اطراف خشک ویرانہ تھا دور پہاڑ تھے میں سو گئی تھی اس نے آنکھیں ملتے جیسے خود سے پوچھا نہیں مادام آپ کل رات سے ڈرائیو کر رہی تھی سو تو میں رہا تھا حیا نے بائیں جانب دیکھا جہان اسٹیئرنگ ویل پہ دونوں ہاتھ رکھے ڈرائیو کر رہا تھا نیلی جینس پہ نیلی ڈریس شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑے آنکھوں پہ سیاہ گلاسز لگائے جن کے سائٹ سے آنکھ کے قریب زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا کیا ہم کیلس پہنچ گئے اس نے گردن ادھر ادھر پھیری موٹر وے کے اعتراف کا مخصوص ویران علاقہ نہیں سو جاؤ جب پہنچیں گے تو تمہیں اٹھا دوں گا ہایا نے اس بات میں سر ہلایا اور گردن سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں مون لی جہان نے نگاہ پھیر کر اسے دیکھا اور پھر افسوس سے سر جھٹکا ہایا خانم فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے جو ایتھکس ہوتے ہیں ان میں دوسرا نمبر کس چیز کا ہوتا ہے میں نے سیٹ بیلٹ پہن رکھی ہے بند آنکھوں سے کہتے اس نے ہاتھ سے اپنی سیٹ بیلٹ کو چھو کر یقین دہانی کی وہ پہلا اصول ہے دوسرا فرنٹ سیٹ پہ سونے کی ممانعت کے حوالے سے ہے نیند ویسے ہی کھل گئی تھی اوپر سے اس کے تنس وہ آنکھیں کھول کر پوری طرح جاگ کر سیدھی ہوئی تمہارے منہ سے ایتھکس کا ذکر کتنا خوبصورت لگتا ہے نا جہان کیوں چند ایک باتوں کے علاوہ میں ایک بہت ڈیسنٹ آدمی ہوں وہ برا مان گیا تھا حیا نے بہت حیرانی سے اسے دیکھا تھینک یو ویری مچ جہان سکندر ورنہ میں انقرہ سے یہاں تک یہی سوچتی آ رہی ہوں کہ یہ کار تمہاری اپنی ہے یا چوری کی جہان نے ایک خفا نگاہ اس پہ ڈالی اور رینٹ کی ہے کہہ کر سامنے دیکھنے لگا ہم گلس کب پہنچیں گے اس نے ذرا کسل مندی سے پوچھا ڈرائیو میں کر رہا ہوں تم تو سوتی آئی ہو پھر ایک تو پتہ نہیں ہر ڈرائیو کرنے والا یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ باقی تمام مسافر تھک نہیں سکتے اوہ تمہارا پاؤں تو نہیں دکھ رہا نہیں ٹھیک ہے اور تمہارا سر درد اس نے پھر سے جارحت کے پردے پہ دفاع کیا میں ٹھیک ہوں حیا نے اس بات پہ گردن موڑ کر بغور اس کا چہرہ دیکھا آخری دفعہ سچ کب بولا تھا ابھی دس سیکنڈ پہلے جب میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے سر میں درد تھا تب بھی وہ نہیں بتائے گا چند لمحے خاموشی سے گزرے باہر چلتی گرم ہوا کے تھپیڑوں کے سوا کوئی آواز نہ سنائی دیتی تھی ہم کے کب پہنچیں گے اس نے اب کے ذرا اکتا کر کوئی تیسری دفعہ پوچھا دو گھنٹے مزید لگیں گے میں نے نہیں کہا تھا کہ تم آؤ تم خود مصر تھی شکایت تو نہیں کر رہی ٹائم ہی پوچھ رہی ہوں کوئی سترویں دفعہ پوچھ رہی ہو وہ باقاعدہ برا مان گیا تھا اور تم تو کپر دوکیاں دیکھنے آئی تھی پھر کیلس آنے کی کیا ضرورت تھی میری مرضی اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے یہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اسے ڈر تھا کہ وہ اسے کھو نہ دے کار اسی طرح سنسان سڑک پہ دوڑ رہی تھی شاز و نادر آس پاس سے اکا دکا گاڑی گزر جاتی ورنہ ہر سو سنہری سی خاموشی تھی ہم کلس میں کہاں رہیں گے کبھی کبھی بہار گل بننے میں حرج نہیں ہوتا سو اس نے پھر سے سوال کیا ایک سیف ہاؤس ہے رات وہیں رہیں گے آج اتوار ہے کل پیر کا دن بھی وہیں گزاریں گے پھر میں کل رات بارڈر پہ چلا جاؤں گا اور تم پرسوں صبح استنبول چلی جاؤ گی پھر پرسوں رات تم پاکستان کی فلائٹ لے لو گی اب اگر کہتی ہو تو اکہترویں دفعہ سارا پلان دہرا دیتا ہوں اتنی بری لگ رہی ہوں تو نہ لاتے مجھے تم نے ایک دفعہ بھی منع نہیں کیا اور فوراً راضی ہو گئے تم اندر سے خود ہی چاہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ آؤں واہ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئیں جہان نے مسکراہٹ دبائے سر جھٹکا وہ یقیناً اس کے سونے سے بور ہو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ جاگ جائے اور جلی کٹی ہی سنائے مگر بولتی رہے مگر مجال ہے جو یہ آدمی اعتراف کر لے وہ خفگی سے رخ موڑے بائیں طرف باہر دیکھتی رہی پاکستان میں ڈرائیونگ سیٹ دائیں طرف ہوتی تھی مگر ترکی میں بائیں جانی تھی سو وہ جہان کے دائیں بیٹھی تھی سورج اب پوری طرح سے نکل آیا تھا کل رات جب انقرہ میں ہوٹل سے جہان نے اسے پک کیا تھا تب سے اب تک وہ حالت سفر میں تھے ویسے اب بتاؤ دنیا کا سب سے خوبصورت شہر کون سا ہے وہ اسے چھیڑ رہا تھا اسلام آباد وہ بے نیازی سے بولی اچھا اسٹیئرنگ ویل گھماتے ہوئے جہان نے اسبات میں سر ہلایا اور ہیلن آف ٹرائے کے ٹرائے کا ذکر تو سنا ہوگا تم نے ہاں اس کا یہاں کیا ذکر وہ دور نظر آتے پہاڑوں کو دیکھ کر بولی تھی ٹرائے کا تاریخی شہر ترکی میں ہی واقع ہے ہاں وہ ہیلن آف ٹرائے کی کہانی ترکی کی ہی ہے اچھا جہان نے اپنے تئیں اسے متاثر کرنے کی کوشش کی مگر حیا نے ذرا اثر نہیں لیا وہ ابھی ڈی جے کی دوست ہونے کا حق ادا کرنا چاہتی تھی جہان کچھ دیر دانت سے لب دبائے کچھ سوچتا رہا پھر ایک دم اس نے گردن موڑ کر حیا کے اس طرف دور سے دکھائی دیتے پہاڑوں کو دیکھا اور ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ گئی اس پہاڑ کا نام معلوم ہے تمہیں حیا اسی طرف دیکھ رہی تھی بس ذرا سے شانے کا ہے نہیں وہ ماؤنٹ نمرود ہے کہہ کر جہان نے اس کے تاثرات دیکھے اچھا وہی بے نیاسی نہیں تم نہیں سمجھی یہ ماؤنٹ نمرود ہے نمرود کو تو تم جانتی ہوگی کون اس کے لبوں سے پسلا پھر یاد آیا ترکوں کے جو نام تے پہ ختم ہوتے تھے وہ ہمارے یہاں دال پہ ختم ہوتے تھے احمد سے بنا احمد مولود سے بنا مولود اور نمرود سے بنا نمرود بادشاہ نمرود وہ چونکی ہاں وہی نمرود اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اتارا تھا اللہ اللہ یہ وہ پہاڑ ہے وہ پہاڑ ترکی میں ہے اس کو حیرت کا جھٹکا سا لگا تھا وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی وہ بھورا سا پہاڑ جو ان سے بہت دور تھا کافی دیر سے ان کے ساتھ چلا آ رہا تھا یہ تھا وہ پہاڑ وہ پانچ ماہ سے ترکی میں تھی اور اسے کبھی یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ سارا قصہ وہ سب آج کی ترکی میں ہی ہوا تھا جہان اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر آسودہ سا مسکراتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ اپنا اسلام آباد بھلائے بنا پلک جھپکے اس پہاڑ کو دیکھ رہی تھی وہ چار ہزار سال پرانا قصہ وہ جس کا ذکر قدیم مقدس کتابوں میں ملتا ہے وہ اس پہاڑ پہ پیش آیا تھا بالکل اسی پہاڑ پہ جب ہم سب کے ابراہیم علیہ السلام کو ان ابراہیم علیہ السلام کو جنہیں یہود عیسائی اور مسلمان سب اپنا پیغمبر مانتے ہیں ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا اس آگ میں جو جلا دیتی ہے جو راکھ کر دیتی ہے مگر وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی تھی نرم گلابوں کی طرح لیکن پھر ہر کسی کے پاس قلب سلیم تو نہیں ہوتا نا اور جانے اس سلیم دل کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو کتنا جلنا پڑے یہاں تک کہ آگ اس پر اثر کرنا چھوڑ دے ہاں تپش اثر کرنا چھوڑ دیا کرتی ہے جب جل جل کر انسان کندن بن جاتا ہے اور پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو ابایا میں گرمی نہیں لگتی اور حجابی لڑکی حیران ہوتی ہے کہ گرمی کون سی گرمی اس نے بے اختیار اپنے بازو کے اوپری حصے کو چھوا جہاں داغے گئے تین حروف آج بھی ویسے ہی تھے ڈبلو ایچ او ہو وہ کون تھی ہاں بہت گناہ گار بہت غلطیاں کرنے والی ہی صحیح بہت نافرمان قسم کے مسلمان ہی صحیح مگر سامنے اس پہاڑ پہ نقش تاریخ سے ایک امت ہونے کا رشتہ تو تھا ہی اور زندگی میں بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جب کسی مسلمان کو خون کے ابلتے جوش بازو پہ کھڑے ہوتے ہوئے رونگٹے اور فرتے جذبات سے بھیگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے پہ بہت فخر محسوس ہوتا ہے اس کے لیے بھی وہ ایک ایسا ہی لمحہ تھا کھیلس قریب آیا تو نمرود داغ دور ہوتا گیا مگر اس کا سحر ابھی تک قائم تھا جہان بتا رہا تھا کہ نمرود داغ پہ نمرود کے بڑے بڑے مجسمے بنے ہیں جن کے سر کاٹ دیے گئے ہیں اب وہ کٹے ہوئے سر پہاڑ کے قدموں میں جا بجا پڑے ہیں اور سیاح ان پہ اسٹول کی طرح بیٹھ کر تصاویر بنواتے ہیں جو سر جھکتے نہیں وہ اسی طرح کاٹ دیے جاتے ہیں چلو وقت انسان سے جو بھی چھینے کم از کم اس بات کا فیصلہ تو کر ہی دیا کرتا ہے کہ کون تاریخ کے درست طرف تھا اور کون غلط طرف قلعے سے ذرا دور وہ ایک گیس اسٹیشن پہ رکے تو دھیان نے کہا کہ وہ ادھر موجود اسٹور سے گفٹ لینا چاہتا ہے کس کے لیے اس نے نہیں بتایا یقیناً اپنے میزبانوں کے لیے وہ بھی کار سے نیچے اتر آئی اسٹور میں آ کر وہ پرفیوم والے ریک کی طرف چلا گیا خالص زنانہ پرفیومز اسے شبہ ہوا کہ وہ کسی لڑکی کے لیے شاپنگ کر رہا ہے عجیب سا لگا خیر وہ میک اپ سیکشن میں کاسمیٹک الٹ پلٹ کر کر دیکھنے لگی پھر یاد آیا کہ کاجل ختم ہو گیا تھا اور اس نے خریدنا تھا اب استعمال بھی ذرا کم کرتی تھی پتہ نہیں یہاں سے کیسا ملے کاجل اسٹکس کے ٹوکری سے جیسے ہی اس نے کاجل اٹھایا ایک یاد چھم سے آنکھوں کے سامنے آنکھ کھڑی ہوئی ترکی آنے سے قبل وہ چند روز جب اس نے اور ڈی جے نے اکٹھی شاپنگ کی تھی انہی میں سے ایک دن وہ دونوں ایک شاپ کے کاسمیٹک سیکشن میں کھڑی تھیں حیا سب سے اچھا اور اعلیٰ میک اپ برانڈ کون سا ہے اس نے لپ گلاس ہونٹوں پہ لگا کر چیک کرتی ہیا کو ماہر تصور کر کے پوچھا تھا میک اس نے مصروف سے انداز میں جواب دیا آ ہاں ڈی جے سیلز گرل کی طرف مڑی ایک میک کا کاجل دکھا دیں سیلز گرل نے فوراً میک کا کاجل نکال کر سامنے کیا خوبصورت ڈبی جدید انداز ڈی جے کی آنکھوں میں ستائش ابری کتنے کا ہے اس نے الٹ پلٹ کر ڈبی دیکھتے ہوئے پوچھا آٹھ سو روپے کا ڈی جے کا منہ کھل گیا یہ آٹھ سو روپے کا ہے سیلز گرل نے شائستگی سے اس بات میں سر ہلایا ڈی جے نے ہاتھ میں پکڑے کاجل کو دیکھا اور پھر سیلز گرڈ کو پھر حیا کی طرف ہو کر سرگوشی کی be Pakistani and buy Pakistani ساتھ ہی ٹھک سے کاجل کاؤنٹر پہ رکھ کر قطیت سے سیلز گرڈ سے بولی دکھائے بھائی وہی اپنا پینتیس روپے والا ہاشمی کاجل منظر نگاہوں کے سامنے سے تحلیل ہو گیا اور نگاہیں دھندلا گئیں پھر بھی وہ دھیرے سے ہنس دی اور آنکھیں رگڑیں یادیں جو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی وہ کاجل لیے بغیر کہ اب پاکستان جا کر ہی لے گی جہان کی طرف چلی آئی وہ ایک پرفیوم خرید چکا تھا اور اب پیمنٹ کر رہا تھا اتنا چھوٹا سا اسٹور ہے تمہیں کیسے پتا کہ اتنا مہنگا پرفیوم جو لے رہے ہو وہ اوریجنل ہے یا نقل جہان کو ٹوکنا تو قومی فریضہ تھا جہان نے بقایا پیسے واپس پکڑتے ہوئے مڑ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر لفافے سے پرفیوم نکال کر ڈبی سے شیشی باہر نکالی پھر شیشی کی اسپرے نوزل اپنی انگلی کے قریب لے جا کر اسپرے کیا دیکھو یہ کتنا فائن اور برابر اسپرے ہوا ہے اگر نقلی ہوتا تو ذرا پچکاری کی صورت اسپرے ہوتا اور میں نے کئی بار پریس کر کے دیکھا ہے کیونکہ پہلی دفعہ میں تو اوریجنل پرفیوم پریس کرنے پہ بھی اسپرے اتنا فائن نہیں ہوتا اس نے ہاتھ پہ لگی خوشبو کو انگلیوں سے مسئلہ پھر شیشی کا نوزل حیا کے سامنے کیا دیکھو یہ نوزل کتنا پتلا ہے اوریجنل پرفیوم کا ہمیشہ پتلا ہوتا ہے جبکہ اسی برانڈ کے نقلی پرفیوم کا نوزل ذرا کھلا ہوگا پھر وہ شاپر میں پرفیوم ڈالتا پلٹ گیا اس نے بس اسبات میں سر ہلا دیا اس آدمی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے کلس چھوٹا سا قصبہ تھا تنگ مگر صاف گلیاں خوانچہ فروش پھلوں سبزیوں کی ریڑیاں پاکستان کے کسی چھوٹے شہر جیسا مگر زیادہ صاف ستھرا قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک ایسی ہی گلی میں ایک گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے دستک دینے کے چند لمحوں میں ہی دروازہ کھل گیا مرحبا معمر خاتون نے مسکراتے ہوئے سلام کیا مسکراہٹ کا پتہ آنکھوں سے چلا ورنہ انہوں نے تو اسکرٹ اور لمبے بلاؤز کے اوپر اسکاف سے نقاب لے رکھا تھا مرحبا ساتھ ہی جہان نے حیا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا خاتون راستہ چھوڑ کر کھڑی تھیں حیا نے ذرا جھجک کر جہان کو دیکھا پھر ان خاتون کو سر کے اسبات سے سلام کا جواب دیتی اندر داخل ہوئی چھوٹا سا سہن آگے کمرے کا دروازہ تھا برآمدہ وغیرہ نہیں تھا وہ تینوں دروازے تک ساتھ آئے چوکھٹ پہ جہان جھک کر بوٹ کے تسمیں کھولنے لگا پھر جھکے جھکے گردن اٹھا کر آنکھوں سے ذرا خفگی سے حیا کو اشارہ کیا اوہ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور نقاب اتارتے ہوئے تعظیم ان خاتون کا ہاتھ لے کر چوما اور آنکھوں سے لگایا یہ میری بیوی ہے حیا وہ اب جوتے پیروں سے نکال رہا تھا خاتون نے مسکراتے ہوئے اسے دعا دی عمر میں برکت اور نعمتوں کی بقا کی دعا وہ مسکراتے ہوئے دوبارہ نقاب کرنے لگی تو وہ سیدھا ہوتے ہوئے بولا یہاں اور کوئی نہیں ہے اتار لو پھر اور خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا یہ مریم خانم ہے میرے دوست علی کرامت کی والدہ حیا کو حیرت کا جھٹکا لگا اللہ اللہ یہ تھیں وہ حد ہے جہان نے بتایا ہی نہیں بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر وہ واقعی خوشی سے بولی تھی وہ خاتون مسکراتے ہوئے سر ہلا کر پھر انہیں اندر لے گئیں جب وہ ایک فرشی نشست والے کمرے میں آ بیٹھے تو وہ بہت اشتیاق سے کہنے لگی مجھے جہان نے بہت دفعہ آپ کے بارے میں بتایا تھا کرامت بہ آپ کے ہسبینڈ کی ورک شاپ تھی نا استنبول میں اب کہاں ہوتے ہیں وہ اس سوال پہ مریم خانم کی مسکراتی آنکھیں ذرا سمٹی انہوں نے جہان کو دیکھا اور جہان نے حیا کو کیا کچھ غلط پوچھ لیا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے بیٹا وہ بولی تو آواز سوگوار تھی اوہ اللہ مغفرت کرے اسے پچھتاوا ہوا پھر موضوع بدلنے کی غرض سے بولی اور آپ کی ایک جٹھانی بھی تھی فریحہ جہان کو بہت پسند تھیں وہ بتایا تھا اس نے مجھے کہ وہ بہت خوبصورت تھیں وہ لوگ استنبول میں ہوتے ہیں کیا خانم ہم کھانا کھائیں گے مگر کوئی تکلف مت کیجیے گا جو بنا ہی لے آئیں وہ ذرا اونچی آواز سے بولا حیا ہاں، خاموش ہو گئی پھر کچھ غلط پوچھ لیا تھا شاید ہاں تم بیٹھو میں کھانا لاتی ہوں اس کی اپنائیت پہ ان کی پھیکی مسکراہٹ دوبارہ زندہ ہوئی اور وہ باہر چلی گئی کتنا بولتی ہو تم وہ جھنجھلا کر اس کی طرف پلٹا جو گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو مگر ان سے نہیں تم تو جیسے فوراً بتا دو گے نا اتنے گھنٹے ہو گئے سفر میں ایک دفعہ ذکر نہیں کیا تم نے کہ ہم علی کرامت کے گھر جا رہے ہیں فریحہ نے کئی سال پہلے خودکشی کر لی تھی اور اس سے پہلے اس نے ان کے شوہر کو قتل کر دیا تھا وہ جو خفگی سے بولتی جا رہی تھی اس کی بات پہ دھچکا سا لگا اللہ اللہ ششدر سی ہو کر اس نے جہان کو دیکھا مگر کیوں جہان نے شانے اچکائے زمین جائیداد کا مسئلہ تھا شاید یہ لوگ اب یہی رہتے ہیں ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں علی کرامت آج کل ادھر نہیں ہوتا لیکن اب یہ ٹاپک ان کے آگے مت چھیڑنا اوکے میں چپ ہوں اس نے کندھے جھٹکے یوں ہی لگا کہ جہان اصل وجہ جانتا ہے اور چھپا گیا ہے لیکن پوچھنے کا فائدہ نہیں تھا تم مریم خانم کے لیے لائے ہو پرفیوم اس نے پھر سوال کیا حالانکہ ابھی اس کے سامنے ہی تو جہان نے ان کو وہ گفٹ بیگ تھمایا تھا ہاں ان کو خوشبو پسند ہے جب میں چلا جاؤں گا تو وہ اسے ضرور استعمال کریں گی اور انہیں اچھی بھی لگے گی وہ ان کا ذکر بہت محبت اور ادب سے کر رہا تھا اس کی اپنی مرہ جمیلہ پھر کھانے کے وقت مریم خانم نے ڈش اس کے آگے کرتے ہوئے کہا جہان کو بورک بہت پسند ہے اور ایران بھی تمہاری پسند کا نہیں پتا کیا تم یہ کھا لو گی جی بالکل اس نے مسکراتے ہوئے کہا پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ اسے جہان کی پسند ناپسند کا علم نہیں کھانے کے بارے میں ہی صحیح ایران ترک لسی تھی اور بورک سموسے یا کچوری کی ہی ایک جدید شکل تھی جہان بہت شوق سے کھا رہا تھا گو بہت زیادہ نہیں مگر خلوص اور محبت کا بھی اپنا ذائقہ ہوتا ہے تمہارا کمرہ اوپر تیار ہے تم آرام کر لو کھانے کے بعد وہ ہاتھ دھو کر آیا تو مریم خانم نے کہا جی وہ اس بات میں سر ہلاتا رومال سے ہاتھ صاف کرتا اور حیا کو ایک نظر دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گیا جیسے کہہ رہا ہو کہ میں ذرا آرام کر لوں حیا نے گردن موڑ کر دیکھا ات کھلے دروازے سے سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں وہ ان پہ چڑھتا اوپر جا رہا تھا اس گھر سے جیسے وہ بہت مانوس تھا لائے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں وہ ان کے ساتھ برتن اٹھانے لگی کچن میں آ کر اس نے دیکھا کہ مریم خانم نے اپنا نقاب اتار دیا تھا وہ واقعی سیاہ فام تھیں لیکن پھر بھی خوبصورت تھیں اور محبت پسندیدگی کو تو نہیں کہتے عربی لغت میں تو محبت کہتے ہیں کسی شخص کا کسی دوسرے کے نظر میں خوبصورت لگنے کو اتنا خوبصورت کہ وہ دل میں کھب جائے اور واقعی اتنی خوبصورت تو پھر وہ تھی ہی ان کا گھر چھوٹا تھا مگر سلیقے سے سجا ہوا بڑے گھر تو سب سجا لیتے ہیں اصل آرٹ تو چھوٹا گھر سجانا ہوتا ہے بیٹھک سے نکلو تو ایک طرف سیڑھیاں اور دوسری جانب کچن تھا تم بھی آرام کر لو کافی تھک گئی ہوگی جب وہ کچن میں موجود پھیلاوا سمیٹنے لگی تو مریم خانم نے بہت اپنائیت سے کہا حیا نے ایک نظر کھلے دروازے سے دکھتی سیڑھیوں کو دیکھا اور اوپر ایک ہی کمرہ ہوگا ظاہر ہے اور کتنا برا لگے گا اگر وہ بھی ادھر چلی گئی نہیں اصل میں میں تو سوتی آئی تھی ویسے بھی تھک گئی ہوں بیٹھ بیٹھ کے اب لیٹنے کا دل ہی نہیں کر رہا وہ آرام کرے گا ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی چلو جیسے تمہاری مرضی وہ مسکرا کر بولی تھی جب کچن سمیٹ لیا تو پھر وہ دونوں اس فرشی نشست والے کمرے میں آ بیٹھی چند لمحے خاموشی سے گزر گئے حیا کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے نئی جگہ تھی اور وہ بے تکلف ہونا بھی نہیں چاہ رہی تھی مگر اس گھر میں کچھ انوکھی سی اپنائیت تھی کیا وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے کبھی کبھی آتا ہے وہ بھی پچھلے تین سال سے جب سے اس کا کاروبار اس جگہ پہ ہو گیا ہے اس بات پہ حیا نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا مگر یوں لگتا جیسے وہ نہیں جانتی وہ کون سا کاروبار کر رہا ہے تمہاری شادی کب ہوئی تھی انہوں نے مسکرا کر محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا وہ ذرا گڑبڑا گئی پتہ نہیں جہان نے کیا کہہ رکھا تھا پھر زبردستی ذرا سا مسکرائی زیادہ عرصہ نہیں ہوا بس بیس بائیس سال ہونے والے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے وہ مسکرا کر سر ہلاتی دعا دے رہی تھی عربوں کی مخصوص عادت جہان کیا اتنے سال آپ سے کانٹیکٹ میں رہا تھا ہاں فون کرتا رہتا تھا دو تین برسوں سے تو آنے جانے بھی لگا ہے بہت سعادت مند لڑکا ہے ہمیں کبھی بھی نہیں بلایا جی وہ بتاتا تھا آپ کے بارے میں اکثر آپ تو ڈاکٹر تھی نا میرا مطلب ہے ہے نا ہاں مگر اب میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے یہاں ہسپتال جاتی ہوں ہر ہفتے اور اتوار لیکن آج تم لوگ آ رہے تھے اس لیے نہیں گئی یعنی کہ جہان ان کو آنے سے پہلے مطلع کر چکا تھا لیکن کیا تھا اگر اسے بھی بتا دیتا ان کے ساتھ پہلے وہ تکلف میں بیٹھی تھی لیکن آہستہ آہستہ وہ باتیں کرتی گئیں تو حیا کے تنے آساب ڈھیلے پڑ گئے وہ کوہنی بھی پیچھے گاؤں تکے پہ ٹکائے آرام سے بیٹھ گئی کلس کی باتیں یہاں کے لوگوں کی باتیں پاکستان کی زیتون کے درختوں کی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے مریم خانم کا گھر بہت اچھا لگنے لگا تھا رات میں اس نے مریم خانم کے ساتھ مل کر کھانا تیار کروایا تھا انہوں نے آج مانتی بنائے تھے عجیب و غریب سی ڈش تھی مگر مزیدار تھی مریم خانم کے بقول جہان کو بہت پسند تھی جب وہ دسترخوان پہ برتن لگا رہے تھے تب وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا جہان مجھے مریم آنٹی نے وہ کارڈ بھی دکھایا جو تم نے ان کے لیے لکھا تھا آنٹی آپ تو جہان کو اس سے پہلے سے جانتی ہیں نا جب وہ اندر قالین پہ آ کر بیٹھا تو اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے حیا نے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے کہا مریم آنٹی اس کے پیچھے ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی اس کی بات پہ مسکراہ کر سر اس بات میں ہلایا ہاں بیٹا عرصہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ تو انہوں نے مانتی کی ڈش دسترخوان کے وسط میں رکھتے ہوئے کہا پھر خود بھی وہیں بیٹھ گئی تمام برتن رکھے جا چکے تھے اور ان کے گرد وہ تینوں تکون کے تین خانوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے تھے تو پھر بتائیں نا آنٹی جہان بچپن میں کیسا تھا وہ اسی طرح مسکراہٹ دبائے گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھی مزے سے پوچھنے لگی تھی کھلے بال سمیٹ کر کندھے پہ ایک طرف ڈالے لمبی جامنی قمیص کے اوپر شانوں پہ ٹھیک سے زیتونی دوپٹہ پھیلائے وہ اس گھر کے ساتھ بہت مانوس لگ رہی تھی جہان کیسا تھا ایسے ہی تھا جیسے اب ہے آنٹی ڈش اس کے سامنے کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی وہ اس دوران سر جھکائے خاموشی سے پلیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا تو بتائیں نا اب اور تب وہ کیسا تھا اس نے آئیبرو اٹھا کر سنجیدگی سے حیاء کو دیکھا پھر سر جھٹک کے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا بھائی ایسا ہی تھا بہت سمجھدار بہت تمیزدار لڑکا ہماری جدیسی کے لڑکے کے جب کھیلتے تھے تو گیند اکثر ہمارے گھروں کی چھت پر آ جاتی تھی لڑکے بغیر پوچھے گھروں میں پھلانگ لیتے تھے مگر یہ تو بہت اچھا بچہ تھا کبھی بغیر پوچھے کسی کے گھر میں نہ داخل ہوتا نہ بغیر پوچھے کسی کی چیز اٹھائی کبھی کسی کی باتیں نہیں سنی کسی کی بات ادھر سے ادھر نہیں کی بہت ہی سعادت مند لڑکا ہے آنٹی بڑی محبت اور اپنائیت سے بتا رہی تھی اور وہ منہ آدھا کھولے ہکا بکا سی سن رہی تھی جبکہ سعادت مند لڑکے نے اسی سعادت مندی سے اس بات میں سر ہلایا بس اللہ کا کرم ہے خانم میری ممی کی تربیت بہت اچھی تھی ساتھ ہی اس نے مسکراہٹ دبائے حیا کو دیکھا جس کے چہرے کی خفگی بتا رہی تھی اسے یہ ساری باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی اگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ جہان نے صرف اس کو بے وقوف بنایا ہے تو وہ غلط تھی اس فہرست میں تو بہت سارے لوگ تھے اللہ سمجھے اس کو رات میں آنٹی کے اپنے کمرے میں چلے جانے کے بعد وہ اوپر آئی گیسٹ روم اچھا تھا ڈبل بیڈ نفیس بیڈ شیٹ چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا کمرہ بالکنی میں کھلتا دروازہ ترکوں کے بالائی منزل کے کمروں میں بالکنی میں کھلتے دروازے ضرور ہوا کرتے تھے جہان کمرے میں نہیں تھا وہ بیڈ کی پائنتی پہ آ کے بیٹھ گئی سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کرے بالکنی کے دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ فوراً اٹھنے لگی بیٹھو بیٹھو وہ ہاتھ اٹھا کر روکتا اجلت میں آگے آیا کرسی کے سائڈ سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا ہیا اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی تم سو جاؤ مجھے ذرا کام ہے اپنے بیگ سے اپنا لیپ ٹاپ نکالتے ہوئے اس نے حیا کو کہا لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کھول کر وہ کچھ سی ڈیز نکال کر الٹ پلٹ کرنے لگا تھا وہ خاموشی سے اس کو دیکھے گئی ایک سی ڈی نکال کر جہان نے لیپ ٹاپ میں ڈالی چند لمحے کے لیے کچھ دیکھا پھر سی ڈی واپس نکالی کور میں ڈالی لیپ ٹاپ کو اٹھا کر بیگ میں رکھا اور پھر ذرا چوک کر اسے دیکھا وہ ابھی تک دھیان کو دیکھ رہی تھی اس کے دیکھنے پہ ذرا گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگی تم سو جاؤ میں جا رہا ہوں لیکن ان کو مت بتانا بیگ اٹھا کے زپ بند کرتے ہوئے وہ کھڑا ہوا اسے کندھے پہ ڈالا اور پھر بالکنی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا وہ متفکر سی کھڑی ہو گئی کب آؤ گے صبح اندر سے دروازہ بند کر لو میرے پاس دوسری چابی ہے اس نے مڑے بغیر کہا اور مڑے بغیر باہر نکل گیا کاش اس وقت مریم خانم سن لیتی کہ ان کے گھر کی کتنی چابیاں ان کے سعادت مند بیٹے کے پاس ہے حیا نے دروازہ بند کرتے ہوئے ذرا سی جھری سے باہر دیکھا باہر ایک خستہ حال زینہ تھا جو گھر کی پشت پہ اترتا تھا اور پھر بیک ڈورز کی عادت تو اسے ہمیشہ سے تھی اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑے چند گہری سانسیں اندر اتاری چوبیس گھنٹے پورے چوبیس گھنٹے بعد وہ کیلس کے بارڈر پہ ہوں گے کل کی رات بلا شبہ ایک یادگار رات ہوگی اس نے سوچا تھا وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادگار ہوگی یہ وہ نہیں جانتی تھی صبح کا سنہری دودھیا پن کلس کے کھیتوں اور زیتون کے درختوں کے جھنڈ پہ قطرہ قطرہ اتر رہا تھا وہ کمرے میں رکھی اس واحد کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی منتظر سی بالکنی کے دروازے کو دیکھ رہی تھی سامنے میز پہ ناشتے کے برتن خالی پڑے تھے وہ کافی دیر سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی اجرک کے لمبے کرتے میں ملبوس بالوں میں ڈھیلا جوڑا بنائے منتظر مسترب مگر پرسکون دفتن دروازے کے کی ہول سے کلک کی آواز آئی آہستہ سے دروازہ کھلا پٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑے جہان نے دبے پاؤں اسے یوں دھکیلا کہ اس کی چڑچڑاہٹ کم سے کم سنائی دے ابھی آدھا کھلا تھا کہ اس کی نگاہ سامنے بیٹھی حیا پہ پڑی وہ شاید اس کے آرام کے خیال سے آہستہ کھول رہا تھا اسے جاگتا دیکھ کر سیدھا ہوا اور اندر آ کے دروازہ بند کیا صبح بخیر اٹھ گئیں ہاں کب کی جہان نے اپنا بیگ بیٹ پہ رکھا وہ تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا ٹھیک ہی تھا شاید رات کہیں اور سویا تھا یا شاید نہیں پتہ نہیں کیا کرتا رہا تھا کیا خانہ مائی تھی وہ الماری کی طرف بڑھا جہاں اس کے کپڑے رکھے تھے ہاں ناشتہ دے گئی تھی میں نے تمہارا نہیں بتایا اچھا کیا بنایا ناشتے میں شاید ان کے ہاتھ کا ذائقہ اسے بہت پسند تھا سو ذرا دلچسپی سے پوچھا ساتھ ہی الماری میں رکھے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا وہ رکھ لائی تھی ایک میرا اور ایک تمہارا تم نے اپنا کھا لیا ہاں اور میرا اس نے ایک شرٹ اور تولیہ نکال کر کندھے پہ ڈالتے ہوئے باتھ روم کی طرف جاتے جاتے مڑ کر پوچھا تم تھے نہیں اب واپس میں کیا کرتی تو میں نے وہ بھی کھا لیا وہ جو کسی اور جواب کی توقع میں باتھ روم کی طرف جانے ہی لگا رک کے بے حد تحیر سے اسے دیکھا تم نے میرا ناشتہ بھی کھا لیا ہم اس نے آرام سے سر ہلایا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ٹیک لگائے وہ مزے سے بیٹھی تھی جہان نے تعصف سے اسے دیکھا دادا کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں بیویاں شوہر کے آنے سے پہلے کھانا نہیں کھایا کرتی تھیں یہ تمہارے دادا کیا فیرون کے زمانے کے تھے وہ منہ بنا کے بولی ابھی تو گزرا ہے ان کا زمانہ اب بھی وہی رواج ہے پتہ نہیں بڑوں کو کیا نوسی لیجیا ہوتا ہے کہ شاید ان کا زمانہ زیادہ اچھا تھا اس کی بات پہ جہان نے افسوس سے ذرا سا سر جھٹکا اچھا سنو مریم خانم کے کچن کی اوپر والے کیبنٹ میں سے دائیں ہاتھ کی تیسری کیبنٹ کھولو گی تو وہاں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں پڑی ہوں گی کچھ نکال لاؤ میرے لیے اللہ اللہ جہان کل کو وہ کسی کے بارے میں کہہ رہی تھیں کہ وہ سعادت مند لڑکا کبھی بغیر پوچھے چیزیں نہیں لیتا میں نے کب کہا کہ بغیر پوچھے لو تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ پوچھ کے لو بورک سے جھی نہیں بھرا صبح صبح میرا دماغ کھا رہی ہو وہ خفگی سے کہتا باتھ روم میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کیا اس کے جانے کے بعد حیا کے لبوں پہ مسکراہٹ امڑ آئی وہ شرارت سے نچلا لب دانتوں سے دبائی اٹھی سائڈ ٹیبل کے پردے کے پیچھے سے ایک ڈھکی ہوئی پلیٹ نکالی اور پھر اوپر والی پلیٹ اٹھا کے جہان کا بورک دیکھا اسے دوبارہ ڈھکا اور پھر سامنے میز پہ رکھا چند لمحے کے لیے کھڑی سوچتی رہی پھر اپنا پرس اٹھایا اندر سے پین اور پوسٹ اٹ نوٹ کا چھوٹا پیڈ نکالا اوپری صفحے پہ لکھا تمہارے دماغ سے بورک کا ذائقہ بہت اچھا ہے اور اس نوٹ کو پیٹ سے پھاڑا اور پھر اوپری پلیٹ پہ چھپکا دیا چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر تھی کچھ دیر بعد جب جہان نیچے آیا تو وہ دونوں فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھیں اسے دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرایا وہی اپنائیت بھری مسکراہٹ غالباً بورک اسے مل گیا تھا وہ بھی جواباً مسکرائی دونوں نے کہا کچھ بھی نہیں پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کسی کام کا کہہ کر باہر نکل گیا دوپہر میں مریم خانم جب کپڑے دھونے کے لیے سہن میں آئیں تو وہ بھی اپنا ابایا اور اسکارف لے کر ادھر ہی آ گئی ابایا تو وہ عادتاً روز ہی دھوتی تھی ترکی ہو یا پاکستان حجاب کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ صفائی نہ رکھی جائے بلکہ اس میں صفائی کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی وہ کبھی بھی گیلے بالوں پہ اسکارف نہیں اوڑھتی تھی اور بھلے ابایا سے کپڑے نہ نظر آئیں مگر پھر بھی وہ استری شدہ کپڑے پہنتی تھی اور بال ٹھیک سے بنا کر ہی اسکارف لیتی تھی آنٹی کیا آپ کے پاس ابایا لوشن ہے میرا لوشن ختم ہو گیا ہے اپنا ابایا اور اسکارف پانی سے بھری بالٹی میں ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا وہ ابایا کو سرف سے دھونے کا رسک نہیں لے سکتی تھی اور ابایا لوشن ختم ہو چکا تھا اب کس سے دھوئے اتفاق سے میرے پاس بھی نہیں پڑا ہوا تم شیمپو ڈال لو وہ بھی ٹھیک رہے گا ان کی ہدایت کے مطابق اس نے بالٹی میں تھوڑا سا شیمپو ڈالا اور ہاتھ سے مکس کر دیا مریم خانم مشین میں کپڑے ڈال رہی تھیں وہ ان کے پاس آ کھڑی ہوئی آنٹی ایک بات تو بتائیں پوچھو انہوں نے دوران مصروفیت پوچھا جہان کہتا ہے قرآن میں پہیلیاں ہوتی ہیں کیا واقعی ایسا ہوتا ہے دیکھو بیٹا قرآن بذات خود پہیلی نہیں ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور یہ تو قرآن خود بھی بار بار کہتا ہے ہاں تم کہہ سکتی ہو کہ قرآن میں بہت ساری پہیلیاں ہیں مگر آنٹی قرآن تو آسان بنا کر اتارا گیا ہے نا تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی ہر پہیلی ڈھونڈیں نہیں قرآن آسان بنا کر نہیں اتارا گیا اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے وہ اب مشین کا ٹائمر لگا رہی تھی لیکن آنٹی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس نے قرآن کو آسان بنا کر اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قرآن کو یسیر بنا کر اتارا ہے لیکن آسان نہیں یسیر کا مطلب آسان نہیں ہوتا یہ تو انگریزی اور دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ آسان کر دیا جاتا ہے ورنہ اس کا مطلب آسان نہیں ہوتا یسیر کہتے ہیں کسی چیز کو تمام ضروری لوازمات سے آراستہ کر کے اسے ریڈی ٹو یوز بنا دینے کو مگر آنٹی آسان بھی تو اسی چیز کو کہتے ہیں وہ الجھی نہیں بیٹا آسان کہتے ہیں پیس آف کیک کو یعنی کسی کو کھانے کے لیے کیک کا ایک ٹکڑا دے دینا اور یسیر کا مطلب ہے کہ کسی کو انڈے میدے گھی چینی وغیرہ اور کیک کی ریسیپی دے کر کچن میں بھیج دینا سب اس کے ہاتھ میں ہوگا مگر کیک اسے خود بنانا ہوگا اب یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ کیک بناتا ہے یا ان اشیاء سے آملیٹ اور میدے کی روٹی بنا کر اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے انسان کے لیے وہی ہوتا ہے بیٹا جس کی وہ کوشش کرتا ہے مشین زوردار آواز کے ساتھ چل رہی تھی اس کے ابایا کو بھگوئے بھی کافی دیر ہونے کو آئی تھی سو اس نے بالٹی سے اپنا گیلا ابایا اور اسکارف نکالا اور سہن کے کونے میں لگے سنگ پہ لے آئی آنٹی کیا سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں نل کھول کر دونوں مٹھیوں سے سیاہ حریر کو بھیجتی جھاگ نکال رہی تھی پانی غٹا غٹ کی آواز کے ساتھ سنگ کے پائپ سے نیچے جا رہا تھا ہاں کیوں نہیں تو پھر وہ پیچھے کیوں آتے ہیں سنگھ پہ جھکیے کھڑی کپڑا بھیج بھیج کر اس کے ہاتھ دکھنے لگے تھے جھاگ اب ذرا کم ہوئی تھی یعنی اس کی کی آنٹی طرف پشت تھی وہ ان کی آواز صرف سن سکتی تھی یعنی کہ وہ ہمیں بار بار دکھائی کیوں دیتے ہیں اس نے گیلے ابایا کو گٹھری کی صورت بنا کر دونوں ہاتھوں سے نچوڑا پانی کی دھاریں بہتی گئیں تو اچھا ہے نا ایسے انسان بار بار معافی مانگتا رہتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کے وہ گناہ بدل کر نیکی لکھ دیے جاتے ہیں لیکن وہ ہمارا تاقب کیوں ختم نہیں کر دیتے اس کے ہاتھ میں اب ٹھنڈا سا ابایا رہ گیا تھا حریر بھی عجیب کپڑا تھا اس نے کبھی بھی اس کو استری نہیں کیا تھا گول مول کر کے رکھ دو مجال ہے جو چمک مان پڑے سچے دل سے توبہ کرو تو گناہ نہیں آتے پیچھے اس نے تار پہ ابایا پھیلایا اور پھر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی وہ اب مشین سے گیلے کپڑے نکال رہی تھی کنکھیوں سے اسے اپنا ابایا ہوا سے پھڑ پھڑاتا دکھائی دے رہا تھا مگر وہ کوفت تو دیتے ہیں نا جیسے یہ ابایا مجھے کوفت دے رہا ہے لگتا ہے ابھی ہوا کا تیز جھوکا آئے گا اور یہ اڑ کر میرے سارے منظر پہ چھا کر اس کو تاریخ کر دے گا اس بات پہ مریم خانم ذرا سا مسکرائی اور ٹوکری میں سے ایک کلپ اٹھا کر ابائر کے اوپر لگا دیا پل بھر کو بالکل ٹھہر گئی اب نہیں اڑے گا بھلے کتنا ہی پھڑ پڑا لے دعا بھی ایک کلپ کی طرح ہوتی ہے اور یہ گناہ اس لیے یوں پھڑ پڑاتے ہیں تاکہ تم یہ یاد رکھو کہ اگر تم دوبارہ اس راستے کی طرف گئیں تو یہ کلپ ٹوٹ جائے گا اور کپڑا اوڑھ کر سب پہ چھا جائے گا زمانہ اسلام میں آنے کے بعد جاہلیت کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر غلط راستے کی طرف جانے کی صورت میں وہ پچھلے گناہ زندہ ہو جاتے ہیں اور انسان کو اس پرانے زمانے جاہلیت کا بھی حساب دینا پڑتا ہے تو تو گناہ اس لیے ہمیں دکھائی جاتے ہیں تاکہ ہم ڈرتے رہیں اور برائی کی طرف دوبارہ نہ جائیں ہاں اور تاکہ ہم خوف اور امید کے درمیان اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں اسی کو ایمان کہتے ہیں مشین کا ڈرائر بزر بجنے لگا تھا آنٹی اس کی طرف پلٹ گئیں وہ بس ان کی پشت کو دیکھے گئی بہارے عائشہ کی باتیں دہراتی تھی عائشہ جہان کی اور جہان مریم خانم کی ہر علم والے پہ ایک علم والا ہوتا ہے بس انسان کو سننا شروع کر دینا چاہیے کیونکہ بعض لوگوں میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہوتی ہے اور یہ سننا اس نے ترکی آ کر ہی تو شروع کیا تھا ترکی کے خوبصورت لوگوں کی خوبصورت باتیں کلس کا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا تھا آج رات اس پہ چاند نہیں اترا تھا مکئی کے کھیت سنسان پڑے تھے ہر سو زیتون کی رسیلی مہک اور بارش سے پہلے کی مٹی کی خوشبو پھیلی تھی خاموش تاریک رات جہان نے بریک پہ زور سے پاؤں رکھا تو گاڑی جھٹکے سے رکی حیا نے اسے دیکھا سب شرٹ نیلی جینس اور ماتھے پہ بکھرے بال وہ کچھ سوچتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا کیا ہمیں اس سے آگے پیدل چلنا ہے اس کے سوال پہ جہان کا ارتکاز ٹوٹا اس نے چونک کر حیا کو دیکھا اور پھر سر ہلایا ہاں زیادہ دور نہیں جانا گاڑی یہیں چھوڑ دیتے ہیں تم واپس اس پہ آنا اور اسے خانم کے گھر چھوڑ دینا اس کا مالک اسے وہیں سے لے لے گا اپنی طرف کا لاک کھولتے ہوئے وہ کہتے کہتے رکا آر یو شیور تم میرے ساتھ وہاں تک آنا چاہتی ہو تمہیں کیا لگتا ہے میری حصے مزاق اتنی بری ہے کہ میں ایسی بات مذاق میں کہوں گی وہ خفگی سے کہتے باہر نکل آئی اس نے دھیان کی ہدایت کے مطابق ابایا نہیں لیا تھا تاکہ شامی عورتوں جیسے نہ لگے اور کیلس کے مقامی عورتوں کی طرح گھٹنوں سے نیچے گرتا ترک فراک ٹراؤزر اور سر پہ مریم خانم کا پھول دار سیاہ سفید اسکارف یوں لے رکھا تھا کہ اسکارف ماتھے پہ لپیٹ کر اس کی دونوں تکونوں کی گرہ گردن کے پیچھے لگائی اور پھر ان کو کندھوں پہ سامنے ڈال دیا بالکل کشمیری عورتوں کی طرح رات کے اندھیرے میں بھی اس کا چہرہ دمک رہا تھا میں پہلے چلوں گا جب میں اس جھاڑی تک پہنچ جاؤں تب تم چلنا تاکہ ہمارے درمیان فاصلہ رہے حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ خاموشی سے آگے چلا گیا حیا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا وہاں دور دور کچھ بتیاں دکھائی دیتی تھیں اس نے واپس آ کے دیکھا جہاں وہ جا رہا تھا وہاں ہر طرف اندھیرا تھا پیچھے روشنی آگے اندھیرا علامتی امتزاج جب وہ نشان زدہ مقام تک پہنچ گیا تو وہ چلنے لگی اس نے پھر وہی ہاں وہی سرخ ہیل پہن لی تھی جانتی تھی کہ جہان اس سے چڑھتا ہے اس لیے پہنی تھی پاؤں کا درد ویسا ہی تھا مگر اپنا سیاہ پرس پکڑے وہ اس کچی پکی زمین پہ بہرحال ہیل سے ٹھیک چل رہی تھی آسمان پہ بادل وقفے وقفے سے گرجتے تھے آج وہاں چاند نہیں تھا آج وہاں ان کا چاند نہیں تھا چند منٹ وہ یوں ہی چلتے رہے پیر کا درد پھر سے سوا ہونے لگا اسے پچھتاوا ہوا لیکن جہان کو چڑھانا بھی تو تھا وہ کھیت سے نکل کر اب ایک کھلے میدان میں چل رہے تھے گرمی زوروں کی تھی دور دور زیتون کے چند درخت نظر آتے تھے جہان ایک بڑے سے درخت کے پاس جا کر رکا اور مڑ کر اسے دیکھا اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا وہ سبق رفتاری سے چلتی اس تک آئی سانس ذرا سا پھول گیا تھا وہ دیکھو جہان نے درخت کے اس پار اشارہ کیا وہ تنے کی اوٹ سے بدقت دیکھنے لگی بہت دور کئی سو میٹر دور سرحدی باڑ تھی خاردار اونچی تاریں اس کے اندر اضطراب بڑھتا گیا دل کی دھڑکن سوا ہو گئی دو بجے تک ادھر ہی بیٹھتے ہیں وہ آواز سرگوشی کی مانند کیے تنے سے ٹیک لگا کر زمین پہ بیٹھ گیا لگتا تھا میجر احمد بول رہا ہے حیا بھی اسی کے انداز میں تنے سے پشت ٹکا کر اکڑو بیٹھ گئی دونوں نے اپنے بیگ ایک دوسرے سے مخالف سمت میں رکھ دیے تھے اوپر بجلی زور سے چمکی چاندی لمحے بھر کو پھیلی اور پھر سارے میں سیاہی اتر آئی حیا نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا کیا آج اسلام آباد میں بھی بادل ہوں گے اس نے وقت کا حساب کرنا چاہا یہاں ساڑھے بارہ ہو رہے تھے تو ادھر ساڑھے دس ہوں گے کبھی کبھی ڈنر اسی ٹائم کیا جاتا تھا شاید اب بھی سب کھانا کھا رہے ہوں ڈائننگ ٹیبل پہ سب ہوں تایا ابا کی فیملی بھی پھپھو بھی وہ پلاسٹک کی بنی نتاشا بھی اور اگر کوئی ابھی ان کو بتائے کہ جہان اور حیا اسی وقت ترکی اور شام کی سرحدی باڑ سے ذرا دور درخت تلے بیٹھے ہیں تو اللہ اللہ حیا یہ وہ آخری موقع ہے جب ایسی بات تمہیں سوچنی چاہیے اس نے خود کو سرزنش کی جہان جی تنے سے سر ٹکائے کلائی چہرے کے سامنے کیے گھڑی دیکھ رہا تھا اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا کچھ وقت ادھر بیٹھنا ہوگا پھر میں چلا جاؤں گا اور تم واپس جہان جی کیا یہ آخری طریقہ ہے شام جانے کا وہ اس کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی میرے لیے ہاں مگر پہلے تو تم میرے ساتھ بھی کتنے آرام سے سفر کر لیتے تھے تو اب میں نے بتایا تھا نا میرے ان سے تعلقات خراب ہیں اس دفعہ میں یہی بارڈر کراس کر کے آیا تھا سو اب اسی طرح جا سکتا ہوں وہ بہت دھیمی آواز میں سمجھا رہا تھا آج دونوں کا لڑنے کا موڈ نہیں تھا مگر کیا تم جعلی پیپر ورک نہیں کر کے جا سکتے میں اپنی شکل نہیں بدل سکتا حیا میں ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو جاؤں گا بدل تو سکتے ہو وہ ہے سلیمان نہیں ہے جن سے رات کے اندھیرے میں کوئی ڈراؤنی شکل بنا کر ملے تو وہ دن کی روشنی میں نہیں پہچانیں گی وہ پورے ہجوم میں بھی اپنا بندر ڈھونڈ نکالتے ہیں میں اسی شکل پہ کوئی نارمل انسان والی دوسری شکل تو نہیں چڑھا سکتا نا ہاں بس جب کسی کو بے وقوف کہنا ہو تو میری مثال کافی ہے وہ بغیر خفگی کے ہنس کر بولی تھی پہلی دفعہ ایسی بات نے اسے خفا نہیں کیا تھا وہ ذرا سا مسکرا کر سامنے دیکھنے لگا چند لمحے بیتے خاموشی کے بوجھ نے زیتون کی شاخوں کو مزید بوجھل کر دیا تو وہ بولی جہان تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے یہ کہ میں زندہ رہوں اور اس لمبی اسی عمر میں اپنا کام کرتا رہوں اندھیرے میں بھی وہ اس کے چہرے پہ وہ چمک دیکھ سکتی تھی جو اب اس کے لیے بہت مانوس تھی بہت محبت ہے نا تمہیں اپنی جاب سے بہت زیادہ اس نے بس دو لفظ کہے جذبات سے بوجھل لفظ مزید کہنا بیکار تھا اور تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ کہ میں ایک کتاب لکھوں جس میں قرآن کی آیت کے رموز پہ غور کروں لفظوں میں چھپی پہیلیوں کو سلجھاؤں ان کے نئے نئے مطلب آشکار کروں کہتے ہیں نا قرآن کے اس میں نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں میں بھی ان میں سے بننا چاہتی ہوں وہ محوث سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سن رہا تھا پھر کب لکھو گی یہ کتاب کبھی نہ کبھی ضرور لکھوں گی مگر پتہ ہے میں ایک بات جانتی ہوں کہ اگر دنیا کی سارے درختیں کلمیں بن جائیں اور تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور میں لکھنے بیٹھوں اور مجھے اس سے دگنا قلم اور روشنائی بھی دے دی جائے تب بھی سارے قلم گھس جائیں گے ساری روشنائی ختم ہو جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی پھر اس نے سر اٹھا کر درخت کے شاخوں کو دیکھا یہ زیتون کا درخت ہے نا مبارک درخت ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی تھی اوپر گردن اٹھانے سے کاف سے نکل کر ماتھے پہ جھولتی لٹ کان تک جا گری تھی یعنی کہ تم قرآن پڑھتی ہو وہ اس کے شجرہ مبارک کا حوالہ دینے پہ سمجھ کر بولا تھا ابھی تو نہیں آواز میں ذرا شرمندگی در آئی بہت پہلے پورا پڑا تھا تم پہلے پڑھتی تھی قرآن میں شریعہ اینڈ لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں قرآن حدیث فقہ احکام پانچ برسوں سے یہی تو پڑھ رہے ہیں مگر پہلے کورس کی طرح پڑھا اب میں عمل میں لائی ہوں وہ وقت گئے جب شریعہ اینڈ لاء میں صرف مذہبی رجحان والی لڑکیاں داخلہ لیا کرتی تھیں اب تو شریعہ کی آدھی لڑکیاں وہی ہی ہوتی ہیں جیسے پہلے میں تھی اور اب اس نے اسی روانی سے پوچھا تھا اب تو میں میں بس کل پاکستان جا کر ہی اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتی ہوں قرآن پڑھنے کا وہ جیسے خود سے وعدہ کر رہی تھی جہان نے اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا حیا قرآن کبھی بھی کل نہیں پڑھا جاتا قرآن آج پڑھا جاتا ہے اسی دن اسی وقت کیونکہ کل کبھی نہیں آیا کرتا اوکے پھر میں آج سے پڑھوں گی اس نے فوراً بات مان لی اور اگر کوئی اور ہوم ورک ہو تو وہ بھی دے دو جیسے تم میری بہت مانتی ہو کیا نہیں مانا میں نے کہا تھا واپس چلی جاؤ مگر تم نہیں گئی ہاں تو میں اب بھی قلعہ دیکھنے ہی آئی ہوں تمہارے لیے تھوڑی آئی ہوں اس نے ناک سکیڑی زیتون کی خوشبو کچی پکی رسیلی سی خوشبو ہر سو چھا رہی تھی جیسے اس نے کپا دوکیا میں غبارے پہ خوبانی نہیں کھائی تھی ایسے ہی اس کا دل اب زیتون کھانے کو بھی نہیں چاہا تھا جہان ساتھ ہوتا تو اسے سننے کے علاوہ کہاں دوسرے کام کے لیے جی چاہتا تھا کافی دیر بعد جب وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی بیٹھی تھک گئی تو ذرا سا پہلو بدلا اور ایسا کرتے ہوئے پاؤں کی سمت بدلی تو جوتے کی آواز آئی جہان نے چونک کر دیکھا تم پھر جوتے آئی اس نے اب نوٹ کیا تھا یا پہلے سے جانتا تھا وہ فیصلہ نہ کر سکی ہاں کیونکہ مجھے پتہ ہے تمہیں یہ کتنے پسند ہیں بالکل ذرا ایک منٹ اتارنا کیوں بس ایک منٹ نہ حیا نے ذرا تذبذب سے جھک کر جوتوں کے اسٹریپس کھولے اور پاؤں ان سے نکالے جہان نے ایک جوتا اٹھا کر الٹ پلٹ کیا اچھا ہے مگر اتنا نہیں کہ ساتھ نبھا سکے ساتھ ہی اس نے جوتے کے دونوں کناروں کو پکڑ کر جھٹکا دیا ٹٹخ کی آواز کے ساتھ جوتا درمیان سے ٹوٹا جہان نہیں وہ بمشکل اپنی آواز باختہ چیخ روک پائی جہان نے پرواہ کیے بغیر دوسرے کو بھی فوراً سے اٹھا کر اسی طرح توڑا جوتے کی لکڑی ٹوٹ چکی تھی مگر چمڑے کے باعث دونوں ٹوٹے حصے ایک دوسرے سے نتھی تھے جہان نے ایک ایک کر کے دونوں کو دور اچھالا وہ اندھیرے میں گم ہو گئے حیا شاکٹ اسے دیکھ رہی تھی کیوں کیا تم نے ایسا اس نے جواباً بے نیازی سے شانے اچھکائے دل چاہ رہا تھا اب میں گھر کیسے جاؤں گی کیا تم مجھے اپنے جوتے دو گے میں بالکل بھی اپنے جوتے نہیں دوں گا اور جو یہ یہاں اتنے پتھر اتنے کانٹے اور جھاڑیاں ہیں میں ان پہ کیسے ننگے پاؤں چل کر جاؤں گی وہ خفگی سے بولی تھی یہ جو تم نے اپنے پرس میں نیلے پلاسٹک بیگ میں گلابی رنگ کے کینوس شوز رکھے ہیں نا تم یہ پہن کر واپس چلی جانا اور حیا ایک دم جھیپ کر دی وہ ایک دفعہ پھر پکڑی گئی تھی سوچا تھا اس کو خوب چڑھا کر واپسی پہ کینوس شوز پہن لے گی مگر وہ جہان ہی کیا جو بلا اجازت کسی کا بیگ نہ چیک کرے میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر میرا جوتا ٹوٹا تو تم مجھے جوتا دیتے ہو یا نہیں اور تمہیں یقین تھا کہ میں نہیں دوں گا اس لیے تم دوسرا جوتا اٹھائے لائی ہاں تمہارا کیا بھروسہ اسی لیے پلان بھی میں نے تیار کر رکھا تھا مگر یہ طے ہے کہ میں تمہیں نہیں آزما سکتی اور تم بھلے مجھے کتنا ہی کیوں نازماؤ وہ محفوظ انداز میں بولی تھی اور تم نے میرا بیگ چیک کیا مطلب تمہیں مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے بات بھروسے کی نہیں پروفیشنلزم کی ہے اصول اصول ہوتے ہیں اپنے اسکاٹ کو میں بغیر چیک کیے یہاں تک نہیں لا سکتا اور کیا نکلا میرے پرس سے وہ لطف اندوز ہوتی ہوئی پوچھ رہی تھی ایک ٹوٹی ہوئی اینک اور اس رومال میں کیا تھا وہ ذرا چونکی مسکراہٹ سمٹی تم نے اسے کھولا آنکھوں میں بچینی امڑ آئی نہیں آخری دفعہ سچ کب بولا تھا ابھی پانچ سیکنڈ پہلے جب میں نے کہا کہ میں نے اس کو نہیں کھولا حیا خاموشی سے سامنے اندھیرے کو دیکھنے لگی مبارک درخت کا سایہ اس پل مزید سیاہ ہو گیا تھا میں نے بس آخری دفعہ سیپ چنا سوچا تھا کہ عائشہ کی طرح سفید موتی نکلے گا یا پھر مرے ہوئے جانور کے سوا کچھ نہ ہوگا مگر ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا پھر کیا نکلا حیا نے ذرا مسترب انداز سے نفی میں سر ہلایا وہ کچھ اچھا نہیں ہے قابل فخر نہیں ہے دکھاؤ حیا نے بنا احتجاج کیے پرس کھولا اندر سے وہ تہ شدہ رومال اور ٹوٹی ہوئی اینک ایک ساتھ نکالی ایک ہاتھ میں اینک پکڑے دوسرے کی ہتیلی میں وہ رومال تھاما پھر ہتیلی جہان کے سامنے کر کے کھولی تو رومال کی پوٹلی کھل کر آبشار کی طرح ہاتھ کے ارد گرد گر گئی اب ہتیلی پہ کاغذ کی طرح رکھے سفید رومال کے وسط میں کچھ رکھا نظر آ رہا تھا جہان نے گردن ذرا آگے کر کے دیکھا اور مسکرایا